حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا وطر ضروری ہیں لہٰذا جو شخص پانچ رکعت وطر پڑھنا چاہے پڑھ لے اور جو شخص تین وطر پڑھنا چاہے پڑھ لے اور جو شخص ایک وطر پڑھنا چاہے پڑھ لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو نوے